جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی اور اس کی قیمت کھانے سے منع فرمایا جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اسی یہ حدیث ضعیف ہے